حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کی بانسری ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اڑتالیس